حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ و تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے کے بیٹے میری عبادت فارغ ہو جا میں تیرا سینہ استغنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور نہیں کروں گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سات